صرف ایک سچ بادامی باغ سری نگر کے عقوبت خانے میں کئی ایسے واقعات بھی پیش آئے جنہیں دلچسپ کہا جا سکتا ہے بندہ نے تہاڑ جیل میں قیام کے دنوں میں جیل کی بوجھل فضا کو قابل برداشت بنانے کے لیے ان واقعات کو قلم بند کیا اور اسیران راہ حق کو سنایا ان مضامین کو سن کر اسیران رائے حق کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھر گئیں لیجئے آپ بھی سچے واقعات پر مشتمل ان مسکراتی تحریروں کو پڑھیے اور ان سے وہ سبق لیجئے جو ان تحریروں کا اصل مقصود ہے صرف ایک سچ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں جھوٹ آسانی سے بولا جاتا ہے جبکہ سچ بولنے کے لیے بہت ساری احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں اس ملک کی اکثریت جھوٹ بولنے کی عادی ہے اور جھوٹ زندگی کا ایک اٹوٹ انگ بن چکا ہے اگر یہاں کوئی سچ بولنا چاہتا ہے تو پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہے پھر آواز آہستہ کرتا ہے اور پھر اپنا منہ سننے والے کے کان کے ساتھ فٹ کرتا ہے تب جا کر سننے والے کو بات کرنے والے کے منہ کی بدبو کے بھبکو میں سچ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے یہاں چونکہ جھوٹ زندگی کا ایک حصہ ضرورت اور فیشن ہے اس لیے اس کے انداز اور اس کا معیار بھی مختلف ہے بعض لوگ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور بعض بلا سوچے سمجھے کچھ لوگ اپنی شان و شوکت بنانے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو کچھ لوگ ملک کی شان بڑھانے کے لیے مجھے انڈین آرمی کا ایک حوالدار ملا اس نے کہا آپ لوگ انڈیا سے نہیں لڑ سکتے انڈیا بہت بڑی شکتی طاقت ہے انڈیا کے پاس تیس تیس کروڑ فوج ہے اس کی بات سن کر مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کہا جناب تیس کروڑ کس طرح ممکن ہے پھر تو یہاں کا ہر تیسرا آدمی فوجی ہونا چاہیے حالانکہ یہاں ڈیڑھ کروڑ تو معذور لوگ ہیں ایک کروڑ کے قریب ایڈز کے مریض یہاں عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ رہی ہے بچے بھی کافی ہیں حوالدار جی کہنے لگے چلو تیس کروڑ نہیں بیس کروڑ وہ ایک ہی سانس میں دس کروڑ فوج کو نکل گئے میں نے بیس کروڑ پر بھی اعتراض کیا مگر وہ ڈٹے رہے بادامی باغ آرمی انٹروگیشن سینٹر پوچھ تاچھ مرکز کا نگران ایک صوبے دار نصیب سنگھ تھا مگر حقیقت میں بڑا بد نصیب تھا ہم نے پانچ ماہ میں اس سے صرف ایک بات سچی سنی اس کے علاوہ اس نے کبھی سچ بولنے کی تکلیف نہیں کی اس کی باتیں اور اس کی حرکتیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ شخص انڈیا کے کلچر اور تہذیب کا چلتا پھرتا نمونہ ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ شراب پی کر بھی جھوٹ بولتا تھا حالانکہ ہم نے تجربہ کیا کہ اکثر ہندو شراب پی کر سچ بولتے تھے کیونکہ شراب دماغ کو الٹ دیتی ہے بڑے بڑے آفیسر رات کو شراب کے نشے میں دھوت جب قیدیوں کی کوٹریوں کے چکر لگاتے تھے تو کئی اہم راز بتاتے جاتے اور نشے میں کی ہوئی ان کی اکثر باتیں سچی نکلتی تھیں جبکہ عام حالات میں کی ہوئی ان کی کوئی بات سچی نہیں نکلتی تھی جبکہ مسلمانوں کا معاملہ برعکس تھا کہ وہ شراب پی کر جھوٹ بولتے تھے لیکن نصیب سنگھ اپنے دماغ کی سیدھی اور الٹی طرف صرف اور صرف جھوٹ ہی محفوظ رکھتا تھا اس لیے ہر حال میں جھوٹ بولنا اس کے لیے بسہولت ممکن رہتا تھا جب وہ سینٹر میں داخل ہوتا تو دروازے سے ہی کچھ بولتا ہوا آتا اور ہم ذہنی طور پر جھوٹ کی بدبو سونگنے کے لیے تیار ہو جاتے وہ ہمارے پاس آ کر ایک ایک کو پکارتا ہاں بھائی پترکار صحافی ہاں بھائی فوٹوگرافر فوٹوگرافر ہاں بھائی کمانڈر اور پھر ہم سب کو اکٹھا کر کے نشانے باندھ باندھ کر جھوٹ بولتا کبھی کہتا بس ان قریب میں پاکستان جا رہا ہوں آپ لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے کبھی وہ اقوام متحدہ والوں سے مل کر آیا ہوتا تھا اور کار گزاری سناتا ایک بار پندرہ دن غائب رہا واپس آیا تو کہنے لگا میں پاکستان سے ہو آیا ہوں تم سب کے باپ ملے تھے ہمارے ایک ساتھی نے کہا میرے والد بھی ملے تھے کہنے لگا ہاں وہ تو خاص طور پر ملے تھے اس ساتھی نے کہا میرے والد کا تو کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے نصیب سنگھ گالی دے کر بولا پھر انہوں نے کوئی نقلی آدمی ملا دیا ہوگا ایک بار وہ آیا ہم نماز پڑھ رہے تھے وہ دیکھتا رہا ہم فارغ ہوئے تو کہنے لگا تم غلط طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے میں کل ہی سری نگر شہر میں گیا تو سوچا آج مسلمانوں کی نماز بھی پڑھ لوں مسجد میں جا کر جب میں نے نماز پڑھی تو وہ دوسری طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے تم عجیب لوگ ہو تمہیں اتنا بھی دھرم دین کا علم نہیں اس بد نصیب شخص کی معلومات بھی عجیب تھی کہتا تھا پاکستان اور انڈیا کی جنگ سن چوہتر میں ہوئی تھی اس میں جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کا کیمپ میں چلاتا تھا ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی اسی لاکھ تھی اب سات کروڑ ہو چکی ہے وہ اپنی زندگی کی غلازتیں کھول کر نہیں بلکہ مبالغے سے بتاتا تھا ہمیں شرم آتی مگر کل جب میں نے انڈیا کے سب سے نیک نام ہندو لیڈر نرسمہ راؤ کے معاشقے کی داستان بی بی سی پر سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہندو معاشرے میں شرافت اور پاک دانمینی نام کی چیز تو صرف گنگا اور جمنا دریاؤں کے لیے وقف ہے عروع زمین پر تو اس کی مثال ملنا مشکل ہے وہ شخص جب گفتگو کرتا تو ہر لفظ کے بعد ماں یا بہن کی گالی بکنا ضروری سمجھتا تھا اب آپ اس کی گفتگو کی دو سطریں ملاحظہ فرمائیں اس کی گالی کی جگہ کاٹے کا نشان لگا رہا ہوں یار ہماری گورنمنٹ بڑی ہے تم جیسے ملیٹنٹو کے لیے یہاں پر تین سو آرمی والے ہیں اور سات ہم سی ایم پی والے ہیں کھانا پکانے والے الگ ہیں ایک مرتبہ بابری مسجد کی بات چلی تو اس نے داستان گھڑ لی کہنے لگا میں ایودھیا آتا جاتا تھا میں نے خود دیکھا وہاں مسجد بھی تھی اور مندر بھی دونوں بالکل اکٹھے تھے اور دونوں چھوٹے چھوٹے تھے کسی نے چندہ دیا دونوں بڑے بن گئے اور جھگڑا شروع ہو گیا بابری مسجد تنازع کی یہ داستان تو اس کے علاوہ شاید کسی کو معلوم نہیں تھی ہم پانچ مہینے اس کے جھوٹ کی نوسط برداشت کرتے رہے لیکن اس کے بعد بھی جو ملا جھوٹا ہی ملا ہندو میں جھوٹ اس قدر کیوں ہے اس پر بھی کبھی بات ہوگی انشاءاللہ مختصر یہ کہ اس نے پانچ مہینے میں بے شمار جھوٹ بولے ان میں سے جو مجھے یاد ہیں ان کو اگر الگ لکھا جائے تو لطیفوں کی ایک کتاب بن جائے لیکن اس نے ایک سچ بھی بولا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس سچ کا تذکرہ ضرور کیا جائے ایک دن کوئی خبر آئی وہ اس پر تبصرہ کر رہا تھا ہمارے ایک ساتھی نے چھیڑنے کے لیے کہا جناب اس سے انڈیا کی بڑی بدنامی ہوگی اس نے برجستہ کہا یار بدنامی اس کی ہوتی ہے جس کی کچھ عزت ہو نانی بولے فارسی کیا نام ہے کہاں سے پکڑے گئے کتنے فوجی مارے ہیں تم نے کتنے پیسے ملتے ہیں تمہیں یہ وہ سوال ہیں جن کا ہمیں دن رات جواب دینا پڑتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے پنجرہ نما سیلوں میں بند تھے اور ہمیں دیکھنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا اول تو سنتری مسلط رہتے پھر کوئی آفیسر آ جاتا بعد آفیسر اپنے دوسرے دوست آفیسروں کو بلا کر لاتے تاکہ ہمیں دکھا کر اپنی بہادری کا سکہ بٹھا سکیں کہ ہم نے ایسے خطرناک اگروادی دہشت گرد پکڑ رکھے ہیں اس صورتحال سے ہم اتنے تنگ تھے کہ ہمیں چڑیا گھر کے جانور اچھے لگنے لگے جو بے زبان ہونے کی وجہ سے تماشا کرنے والوں کے خیالات سننے سے محفوظ رہتے ہیں مگر ہماری بے بسی تو ان جانوروں جتنی یا ان سے بھی زیادہ تھی اور اضافہ یہ کہ ہمیں سوالات کے جوابات بھی دینے پڑتے تھے اور بے وقوفوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ایک مرتبہ تو حد ہو گئی انڈین آرمی کے افیسر عورتوں کو لے کر آ گئے غالباً وہ عورتیں بھی افیسر تھیں ہم اس ملاقات کے دوران نظریں جھکائے کھڑے رہے اور ہم نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا وہ مایوس اور ناراض ہو کر چلے گئے ہم نے آپس میں مشورہ کیا فوراً ہی فیصلہ ہوا اور عمل شروع ہو گیا ایک سیل سے بلی کی دوسرے سے بکرے کی تیسرے سے گھوڑے کی اور چوتھے سے کسی اور جانور کی آواز آنے لگی سنتری دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے خاموش کرانے کی پوری کوشش کی مگر یہ تو مرکزی شورا کا فیصلہ تھا ہر ساتھی حسب استطاعت آنکھیں بند کر کے توجہ سے کوئی نہ کوئی آواز نکال رہا تھا مجھ جیسے اناڑی خاموش تھے مگر دل سے شریک تھے سنتریوں نے آفیسروں کو بتایا کہ پاکستانی دہشت گرد عجیب و غریب آوازیں نکال رہے ہیں آفیسر بھی خود پہنچ گئے مگر یہاں سلسلہ جاری رہا انہوں نے پوچھا یہ کیا حرکت ہے جواب ملا پہلے سارا دن مرد آتے تھے آج عورتیں بھی آ گئیں گویا کہ چڑیا گھر ہے اور ہم جانور اب ہم بھی جانوروں کی بولی بولیں گے خواہ کوئی بھی آ جائے بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا ایک سنتری نے سمجھا یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں میرے ساتھ سیل میں ایک ساتھی بکرے کی آواز اتنی مہارت سے نکالتا تھا کہ بکرا سنے شک میں پڑ جائے اس سنتری کی بکرے سے کچھ مشابت ہو گئی اللہ کی مرضی جسے جیسا چاہے بنا دے وہ آواز سن کر بدک جاتا ایک بار وہ افیسر کو لے آیا افیسر نے آ کر ہمیں کہا یہ سنتری کچھ شکایت کر رہا ہے اس نے سنتری کی طرف دیکھا سنتری نے کہا شر یہ مجھے بکرا کہتے ہیں میرے ساتھی نے کہا جناب آپ خود ان کی شکل دیکھیں یہ تو انسان ہیں بکرے تھوڑی ہیں میں ان کو کیسے بکرا کہہ سکتا ہوں افیسر نے سنتری کے چہرے کی طرف دیکھا تو خود اس کی ہنسی چھوٹ گئی اب وہ اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش بھی کر رہا تھا اور روب برقرار رکھنے کے بھی چنانچہ اس نے ان دونوں سے توجہ ہٹا کر مجھ سے کہا ہاں بھائی آپ بتاؤ کیا بات ہے میں نے کہا سنتری کو خام خواہ شک ہو گیا ایسی تو کوئی بات نہیں خیر چھوڑیے بات چل رہی تھی ہمیں دیکھنے کے لیے آنے والوں کی اور ان کے سوالات کی ہر آنے والا ہم سے آخری سوال یہ کرتا کھانا ملتا ہے ہم کہتے جی ہاں ملتا ہے بس اس کا انداز بدل جاتا کوئی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اداکاری کرتا تو کوئی دونوں ہاتھ کمر کے اطراف میں رکھ لیتا اور بات سب کی ایک ہوتی یہ ہمارا ہندوستان ہے جو دشمنوں کو بھی کھانا دیتا ہے پاکستان میں ہمارے قیدیوں کو کھانا نہیں دیتے مگر ہمارے ہاں اصول ہیں ہم سب کو انسان سمجھتے ہیں بہرحال ایک لمبی تقریر شروع ہو جاتی تھی جسے ہم غمگین دل اور بھوکے پیٹ کے ساتھ سنتے تھے کیونکہ وہاں کا کھانا کھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا اکثر پوچھنے والے تو اتنا پوچھتے کھانا ملتا ہے اور پھر ایک لمبی تقریر انڈیا کی فراخ دلی پر جھاڑتے اور چلے جاتے مگر بعض یہ بھی پوچھتے کھانا کیسا ہوتا ہے ہم کبھی تو یہ سوچ کر کے کھانے میں کیا عیب نکالیں جواب دیتے بس ٹھیک ہی ہوتا ہے اس پر وہ مٹک مٹک کر پھر تقریریں کرتے کبھی کبھار ہم تنگ آ کر کہتے یہ کھانا تو جانور بھی نہیں کھا سکتے بس پھر ان کا انداز بدل جاتا اور کہتے کیا ہم تمہیں اپنی پاکٹ سے دیں جو گورنمنٹ دیتا ہے وہ تمہیں کھانا پڑے گا یہ تماشا روزانہ ہوتا تھا اگر ہم کھانے کا عیب نہ نکالتے تو ہندوستان کی تعریف سننی پڑتی اور عیب نکال دیتے تو جواب ملتا کہ ہم کیا کریں کیا ہم اپنی جیب سے دیں اور ہم دل ہی دل میں سوچتے اللہ کا شکر ہے کہ یہ اچھا کھانا نہیں دیتے کیونکہ جب ریت سے بھری روٹی اور پانی میں ابلی خراب سبزی پر یہ مشرق اتنا احسان جتلا رہے ہیں تو اگر اچھا کھانا دیں گے تو ان کی کتنی باتیں اور سننا پڑیں گی پھر جب اگلے دن کوئی مشرق پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کسی فنکار کی طرح کھانا دینے پر انڈیا کی تعریف کر رہا ہوتا تو اس پر اردو کی یہ کہاوت صادق آتی جو ایسے شخص پر بولی جاتی ہے جو احسان تو بہت معمولی کرتا ہے اور جتلاتا حد سے زیادہ ہے دو معاشے کی آرسی نانی بولے فارسی